دوسری سند سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی حدیث مروی ہے البتہ اس میں ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی شمگاہ کو دھو لے اور نماز والا وضو کر لے حدیث نمبر نو سو ایک مسند احمد